أمتي في آخر الزمان من سلطانهم شدائد لا ينجو منه إلا رجل عرف دين الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم معزز سامنے کرام و شریعت اسلام پر اپنے جان مال وقت کو نشاور کرنے والے میرے دوستوں اور بزرگوں ہم اپنے موضوع پر آگے بڑھے اس سے پہلے جو ہمارے بھائی ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اللہ کے دربار میں آ جائے حفاظت کی نیت سے آ جائے کہ آج ہم اللہ کے گھر میں اللہ کی باتوں کو سننے کے لیے اللہ کے بلاوے پر اگر چلے جائیں گے تو اللہ ہماری اس دنیا میں بھی حفاظت کر لے گا اور کل آخرت میں آنے والے شدائد اور تکالیف سے بھی اللہ حفاظت کر لے گا مسلمان کے لیے جو آج پناہ گاہ ہیں جہاں اس کو ٹھکانہ مل سکتا ہے جہاں اس کو راحت اور سکون مل سکتا ہے جو اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے سکتی ہے بس وہ اللہ کے گھر ہے مسلمان اپنے گھروں میں بھی سیف نہیں ہے اگر یہ مسلمان یہاں نہیں گھسے گا اللہ نہ کرے نہ کرے جیل کے کٹڑوں میں گھسائے جائیں گے تو مسلمان اب چوکن ہو جائے اب لے تو لال کو چھوڑ کر کرتے ہیں کریں گے ہوگا ہو رہا ہے علماء کر رہے ہیں دیندار نمازوں میں لگے ہوئے اسے نہیں ہوگا ہر ہر مسلمان کو اپنی ذمہ داری اپنے ایمان کے تقاضے کو پورا کرنے کی ذمہ داری کو لے کر کھڑا ہونا پڑے گا کہ میں بھی اسی اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں میں بھی اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں جیسے ایک عالم کے لیے سنت پر عمل کرنا ثواب ہے اس طرح مجھے بھی حکم ہے چاہے میں عام آدمی ہوں لیکن میں نے کلمہ پڑھا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مانا ہے اپنا رہبر مانا ہے ان کی زندگی میں میری کامیابی ہے تو مجھے بھی اپنے سونے سے لے کر اٹھنے تک کے تمام اعمال و کردار کو اس نہر پر لانا پڑے گا تب جا کر مسلمان اس دنیا کے اندر امن و امان اور سکون کی زندگی گزارے گا اور اگر یہ نہیں ہے تو لاکھ ہر میں استعمال کر لیا جائے لاکھ چیزیں استعمال کر لی جائے لاسٹ پوزیشن بنائے لی جائے ہر طرح کی آزمائشیں ہر طرح کے پریشن کر لیے جائے اس انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ان دو کے علاوہ کوئی چار نہیں ہے اور اس کے علاوہ اس کو کہیں بھی سکون ملنے والا نہیں ہے آج جو مسلمان شدائد میں تکلیفوں میں مصیبتوں میں ہیں وجہ یہ ہے کہ اس مسلمان نے جو راستہ چوائس کیا ہے جس راستے پر اپنے آپ کو لگا رہا ہے جس زندگی پر اپنے آپ کو ڈالے ہوئے ہیں یہ زندگی امن و امان اور سکون کی گارنٹر زندگی نہیں ہے جہاں سے جن اعمال سے جن کردار سے جن اخلاق سے جن کرتوتوں سے مسائل آ رہے ہیں اللہ ناراض ہو رہے ہیں تکالیفیں بھیجی جا رہی ہے پریشانیوں کو دیا جا رہا ہے مسلمان آج وہی اعمال کا خوبر ہے مسلمان آج وہی اعمال کر رہا ہے اٹھنے سے لے کر سونے تک کہ اس کی زندگی میں ذرا بھی بدلاؤ نہیں آ رہا ہے اور انہیں اعمال کے ساتھ آج کا مسلمان اور آج کا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم دنیا کے اندر چین و سکون امن و امان کی زندگی گزارے یہ ہر نہیں ہو سکتا یہ ہر نہیں ہوگا اور نہ ہوا ہے نہ ہوگا میر کیا چاہتا ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اختیار کے بیٹے سے دوائی دیتے ہیں جن کرتوبوں کی وجہ سے آج مصیبتیں آ رہی ہیں جن اخلاق کی وجہ سے آج پریشانیاں کر ہمیں اپنے موجوں میں لے رہی ہیں آج گھر میں مسلمان بے چین ہیں آج ذات کے جذبات سے مسلمان بے چین ہیں انسانیت پریشان کا سامنا کر رہی ہے لیکن یہ انسان اور یہ مسلمان خصوصی طور پر اس بات کا تہیا کر چکا ہے کہ مجھے اپنی زندگی گوانی منظور ہے لیکن اپنی زندگی کو بدلنا منظور نہیں ہے پوری دنیا افراتفری کے عالم میں ہے پوری دنیا مسائل کا سامنا کر رہی ہے پوری دنیا تکالیف کے لپیٹ میں ہے پوری دنیا بے چینے کے حالت میں ہے لیکن یہ دنیا کی طاقتیں اور دنیا کے پاور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہتھیار اور آلات اور مشینری ٹیکنالوجی اور وجنان اور سائنس کے ذریعے ہم ان ساری تکالیف کو دور کر دیں گے یہ کبھی نہیں ہوگا یہ کبھی نہ ہوا ہے نہ ہوگا ان آلات کے ذریعے آدمی ٹیمپریری سکون حاصل کر سکتا ہے ایسی کے ذریعے تیری چمڑی ٹھنڈی ہو سکتی ہے تیرے دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچے گی سکون ہمیشہ کا اطمینان ہمیشہ کی راہ اگر تجھے لینا ہے زندگی برباد کرنے کے طریقوں کو چھوڑ کر زندگی کو بدلنے کے طریقے پر آ جا یہ سارے عالم کے انسانوں کے لیے ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جو طریقہ آمینہ کا دلالا اور عبداللہ کا لال فخر عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر دے گئے ہیں ہاں، جس پر صحابہ نے اپنی زندگیوں کو ڈالا ہے جو پھر پروف ہے بھائی پروف ہے ہاں، پروف کے ساتھ ہیں اس زندگی کو اپنایا اپنا آئیڈل فخر عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اس مطابق اپنی زندگی گزارنے کے نتیجے میں اس دنیا میں راحت اور لمبامان اور سلامتی کا بہت عالم دیکھا آج دنیا تصور نہیں کر سکتی کسی کا ذہن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جن زندگیوں کے ساتھ ہم اللہ کو منانے کی فکریں کر رہے ہیں جن کرتوتوں کے ساتھ ہم اللہ کے سامنے آوزاری کر رہے ہیں میرے دوستوں زندگی کے چینجنگ کے ساتھ ہم اللہ کے سامنے آئیں گے اللہ ہمارے حالات کو بدلے گا اللہ ہمیں ترقیاں دے گا اللہ ہمیں نوازے گا ہمارے پاس وہ زندگیاں ہیں ہمارے پاس وہ نمونہ ہے کہ جب سارا عرب کفرستان میں ڈوبا ہوا تھا سارا عرب مخالف تھا سارا عرب دشمن تھا پورے انسانیت اور پورا ورلڈ اور پورا عالم اس زمانے کا پورا کا پورا ایک ہستی کو مٹانے پر لگا ہوا تھا کہ کسی طرح دنیا کے اندر سے عبداللہ کے دلارے کو مٹا دینا ہے جو ڈیل لے کر آیا ہے اس دین کو مٹا دینا ہے اس کا ستیہ ناش کر دینا ہے آج بھی مسلمان اس دین کی چھوڑنے کی وجہ سے اس گزارے کے طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے مسلمان ہر جگہ پریشان ہے ہر جگہ بے عزت ہے ہر جگہ زمین ہے ہر جگہ حالی کے عالم میں زندگی گزار رہا ہے اور سمادھان کے لیے ترقی کے لیے راحت کے لیے جو اسمان اختیار کر رہا ہے وہ بھی بالکل رانگ روز حالات کا استعمال کر کر جو حالات جو اخلاق جو اسباب جو کردار جو امان جو کرتوت اللہ کے جزب کو بڑھا رہے انہیں جزبوں کو لے کر اور انہیں اخلاق اور کردار کو لے کر یہ مسلمان بولے کے اندر یہ سوچتا ہے کہ ہم اسلامی حکومت قائم کریں گے اپنے گھر کی حکومت بھی کھو بیٹھے گا یاد رکھیں ان کرتوتوں کی وجہ سے تیرے گھر کے اندر جو تیرا پاور ہے تیرے بچے بیوی بچے تیرے سامنے ہوں گے وہ بھی تیرا مقابلہ کریں گے اور آج زمانہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اندر کانوں سے سن رہا ہے کہ حالات کتنے خطرناک ہیں لیکن اس گیلنک طریقے کو اس دریا یقین کے لائے ہوئے گائیڈنس کو اس کی رہبری کو مان کر یہ مسلمان اتنا آلہ اور اولا اور روزہ بھاڑا ہو چکا اتنی ترقی کر گیا ترقی کر گیا دنیا نے دیکھا دنیا نے دیکھا جب خطاب اپنے بیٹے کو کتاب کر رہا تھا عمر کا باپ کہ عمر تجھے اونٹ چلانا نہیں آتا ہے جب یہ عمر اسلام سے متنفر تھا جب یہ عمر اسلام کا دشمن تھا جب اس عمر کے خون کے اندر یہ زہر ابو زہر ابو لہن اتبا وغیرہ نے کھلایا تھا کہ محمد کی ستیہ ناسی پر تجھے انعام لیا جائے گا تجھے منزل بنایا جائے گا تجھے نوازا جائے گا اس عمر کا خون کھول رہا تھا اس عمر کے خون کے جذباتی خون کھولنے لگا اچھلنے لگا اسی وقت تلوار لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کی نیت سے جا رہا ہے اس عمر کو پتہ نہیں ہے آج تو شکار کرنے نکلا ہے شکار کرنے گئے تو شکار ہو کے چلے جو خود شکار کرنے آیا تھا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کا تاج پہن کر آیا یہ تاج ہے اس کے غلامی میں تاج ہے اور دنیا کی ساری طاقتوں کی غلامی میں آگ ہے آگ ہے اور آگ ہے اور ظاہر میں وہ تمہارے لیے ناگ ہے ناگ ہے اور ناگ ہے چاہے تمہارے ساتھ کتنی ہی محبت سے پیش آتے ہیں تمہیں کتنے ہی اچھی طریقے سے رکھتے ہو تمہارے اپنشن اچھی طرح نبھاتے ہو لیکن وہ ناگ ہے دس دیں گے وہ تانے پر پانی کے ڈھونڈ کے محتاج کر دیں گے یہ یاد رکھو جس عمر سے جو عمر یہ سمجھتا تھا کہ میں اتنا تجاوڑ اور طاقتور ہوں کہ آج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر کے دنیا سے اسلام کو مز کر دوں گا اور دنیا سے اسلام کا نام مٹا دوں گا وہ عمر جس کی اتنی حیثیت تھی جس کا خود کا باپ دوائی دے رہا ہے جس کے بعد خود کے بعد کی یہ سند ہے یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ جب عمر اونٹ چلانے جاتا تھا اپنے باپ کے کے ریگستان کے اندر وہ اونٹ بھوکے آتے تھے پیٹ بھرنا نہیں تھا بات پھر سے ہوتا تھا اور کہتا تھا عمر تجھے اونٹ چڑھانا نہیں آتا دنیا میں کیا کرے گا لیکن وہ عمر اس وقت ابو جہل کا کارندہ تھا وہ عمر اس وقت ابو الحب کا پیدا تھا اور وہ عمر اس وقت خطاب کے پرورش میں تھا اس عمر کو جب اللہ نے ہدایت کا فیصلہ کیا اور اس کو نوازنے کا فیصلہ کیا تو اللہ نے ایک ذریعہ بنایا ایک آلہ اور ایک راستہ نکالا کہ جو اسلام کو بتایا جا رہا ہے اللہ کو منظور تھا اسلام کو اسی سے چمکائیں گے جو شیطان عمر کے اوپر سوار تھا اس شیطان کو پتا نہیں ہے الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک زندگی کو اپنے دل سے لگائے گا اپنے حرکتوں میں عمر کی زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک دکھے گی اس زمانے کے اندر تو عرب کی گلیوں میں گھسے گا عمر کا نام سن کر بھاگے گا یہ تاریخ نے دنیا نے یہ دن دکھائے ہاں، جس کا بات سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ عمر تو کچھ کام کا نہیں ہے تو بیکار ہے تجھے اونٹ چرانا نہیں آتا ہے لیکن میرے دوستوں سمجھ جاؤ سن لو کر لو جب اس عمر نے عاملہ کے گزارے فصل المرسلین امام اور العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کا دم بھر لیا غلامی کا دم بھر لیا وہ عمر وہ عمر اتنی بڑی حکومت چلاتا تھا کہ دنیا کے شہنشاہ اور دنیا کے بادشاہ اور دنیا کے بے سن لے آج ایک ملک ایک علاقہ ایک راجیہ ایک صوبہ چلانے میں تمہارا دم نکلتا ہے اور ہزاروں مرتبہ وجود اٹھتا ہے تمہارا سنو وہ عمر جب ختم کی غلامی میں تھا عمر کو اونٹ چلانا نہیں آتا تھا وہ عمر جب عبداللہ کے گلارے کے طریقے کو لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے کے لیے آ جاتا ہے اور اپنے ہاتھ کے قدموں میں اپنی جان کو ڈال دیتا ہے وہ عمر ایک زمانہ آتا ہے کہ آج جس جس ملک کے اندر جس کلو میٹر کے اندر عمر نے اس وقت حکومت کی تھی اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جتنے علاقے میں حکومت کی تھی اپنی خلافت کے زمانے میں جس کو اونٹ چلانا نہیں آتا تھا محمد کی غلامی قبول کی وہ عمر جس وقت اس نے کلو میٹر پر حکومت کرتا تھا آج شیخ الاسلام مفتی کا پیشہ عثمانی دامت برکات ملاحیہ فرماتے ہیں آج ان علاقوں میں پندرہ ملک ہے پندرہ پندرہ ملک ہے آج دنیا کے اندر جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت چلائی تھی کتنے پندرہ ملک پندرہ ففٹین کنٹریز ایک نہیں بڑے بڑے ملک آج دنیا کے اندر وہاں جہاں حضرت عمر نے خلافت کی تھی مدینہ میں بیٹھ کر جو عمر اونٹ چلا جاتا تھا وہاں کھڑے رہ کر اونٹ کا پیٹ نہیں بھرتا تھا وہ مدینہ میں رہ کر پندرہ ملکوں کی خلافت اور امیر منی کا خطاب لے کر اس کو چلا رہا کس نے بنایا اس کو اتنا بڑا بادشاہ دنیا سوچ نہیں سکتی قیامت تک عمر جیسی حکومت اب کوئی نہیں کر سکے گا پندرہ گنڈوں پر حکومت کوئی نہیں کر سکے گا کیوں ملے کون سے کون سے اس نے سائنس پڑھی تھی ہاں وہ جس کو جس عمر کو نہیں آتا تھا ایم پی آر اس عمر میں نکالا تھا کہ بستی گنتری ہونی چاہیے تاریخ پڑھو کامرس عمر نے ایجاد کیا تھا جگہ جگہ پولیس چوکیاں بنانا اس عمر کا کام ہے جس کا بات کہتا تھا تجھے اونٹ چلانا نہیں آتا لیکن جب محمد کی غلامی تھی پندرہ ملکوں کے اندر حکومت مدینہ میں بیٹھ کر کرتا تھا مسلمانوں وہ تمہارے آبا ہے کلائی کا آبائی فضیل بھی مسلم ادا جماعتنا یا جلیل المجامع ہو وہ تو آبا تھے تمہارے مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر پرداؤ کالے کشپ کرشوں کالے کشپ کرشوں کالے کشپ کر کوئی کرنے کی ضرورت نہیں اس عمر کو پوچھ لو اس کی تاریخ موجود ہے اس کی ہسٹری اس کا اتہاس موجود ہے اس عمر کی زندگی کے پڑھ لو اس عمر نے کون سا سائنس کیا تھا کون سا کورس کیا تھا اس کورس کو آج بھی مسلمان اور دنیا کا ہر انسان اگر قبول کر لیتا ہے تو دنیا کے اندر وہ حکومت کرے گا ایک ملک میں پندرہ ملکوں کے اندر جس نے نہ سائنس کی چوپڑی پکڑی تھی جس نے نہ اتہاس کی چوپڑی دیکھی ہے اتہاس اس وقت دنیا میں آیا نہیں تھا انگلش اس زمانے میں موجود نہیں تھا اس زمانے کے اندر خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے اور کالج میں ایڈمیشن لیا وہاں لے کر اپنی ذات کو بنایا وہاں لے کر اپنے کردار کو بنایا وہاں لے کر اپنے اخلاق کو بنایا وہ عمر پندرہ ملکوں میں حکومت کرتا تھا آج کا مسلمان اور آج کا انسان بھی یہ سوچ رہے اگر دنیا کے اندر ترقی کرنی ہے دنیا کے اندر پنپنا ہے دنیا کے اندر چمکنا ہے تو تمہیں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سر ڈالنا پڑے گا ڈالنا پڑے گا ورنہ ذلت کے پاس پہنائے جائیں گے ورنہ جنجیرت پہنائی جائے گی ورنہ تمہیں شریر کیا جائے گا ہار اور رسوا کیا جائے گا ہو رہے ہو بدتر سے بدتر ہوں گے اس راستے پر آنا پڑے گا بدلاؤ لانا پڑے گا ظلم حرام اور ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو جائے گی پندرہ ملک سوچتا آج سوچ نہیں سکتا آج ایک دیش سنبھالنا ہر بادشاہ کے لیے ہر پی ایم کے لیے دنیا کا ہر پی ایم ہر راشٹرپتی ہر وڑا پردھان جہاں کا بھی ہے وہ پریشان ہے ایک ملک اس کے قابو میں نہیں رہتا ہے ملک میں رہتے ہوئے بھی اتنے ساری سیکورٹی اور ساری حفاظتی سیفٹی کے سامان کے باوجود لیکن کوئی ہتھیار نہیں کوئی طاقت نہیں کوئی پاور نہیں کوئی فوج نہیں کوئی لشکر نہیں بس وہی نہتے مسلمانوں کے ذریعے مدینت المنورہ مدینت الرسول کے اندر عمر اپنے رب کے احکام کو پورا کر رہا ہے اور قبر رسول میں موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دنیا میں پھیلا رہا ہے خود بھی عمل کر رہا ہے وہ مدینے میں بیٹھ کر پندرہ ملکوں کی حکومت اور خلافت ہے اور کبھی بھی کسی ملک نے کسی راجیہ نے کسی علاقے نے بغاوت نہیں کی کہ ہم نہیں مانیں گے مہنگائی بڑھ گئی کوئی واقعہ چالیس میں نہیں ہے کہ کبھی بھی کسی نے بغاوت کی ہو کوئی دھرنے پر بیٹھا ہو کہ عمر کو خلافت سے ہٹاؤ نہیں یہ تاریخ لانی پڑے گی ہاں۔ وہ ایڈمیشن لینے پڑیں گے ہاں۔ اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا ورنہ دنیا کی طاقتیں جمع کر لو گھروں میں تمہیں بوٹیاں کر دی جائے گی گھروں میں یاد رکھو اگر اس طریقے پر نہیں آئے اللہ کی نصرت ساتھ نہیں ہوئی گھروں میں مار دیے جاؤ گے گھروں میں کوئی بولنے والا نہیں ہوگا کوئی سننے والا نہیں ہوگا کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا کوئی رونے والا نہیں ہوگا ٹینشن زندگیاں چھوڑو اپنے آپ کو شریعت پر لاؤ شریعت کی حمایتیں کرو شریعت پر اپنی زندگیوں کو ڈالو بیجا ظلم کا ساتھ مت دو بلا کرو ادھر ندی میں زرمو تو منار ظالموں کا ساتھ مت دو یہ زندگی آئے گی مسلمان انشاءاللہ انشاءاللہ وہ دن دیکھے گا کہ دنیا میں مسلمان کی حکومتیں ہوگی لیکن ہمیں یہ زندگی جی کے جو برباد کرنے والے امان ہیں جو ہمیں ستیہ ناسی کی طرف لے جا رہے جسمانی اعتبار سے مالی اعتبار سے روحانی اعتبار سے جمگٹے کے اعتبار سے فوجی اعتبار سے اجتماعی اعتبار سے ہر طرح ہم نے خود اپنے ہاتھوں کلاریاں ماری ہے یہ چھوڑنا پڑے گا یہ چھوڑنا پڑے گا اس کے علاوہ ہمارا کوئی رازگار اور کوئی مددگار نہیں ہے لاج کر لو کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے اس زندگی پر آؤ گے اللہ ہمارے حالات کو بدلے گا اور اللہ کی نصرتیں آئے گی بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم بخمس من الملائكة مصبمين صبر پڑے گا ظلم کو چھوڑنا پڑے گا حرام کو چھوڑنا پڑے گا طرح طرح کے ایکٹنگ والی باغوں کو چھوڑنا پڑے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں کو چھوڑنا پڑے گا جتنے پنلی اور ضرورت اور بہادری سے گناہ کیے جا رہے ان گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا آج انسان اور خصوصا مسلمان اپنے رب کا اقرار اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے باوجود اتنا گنا اوپن کر رہا ہے اتنا گنا اوپن کر رہا ہے کہ گنا کو گنا بھی نہیں سمجھتا ہاں۔ گنا کو گنا سمجھنے سے چھوڑ دیا بے پردگی عام ہے کوئی روکنے والا کوئی بولنے والا کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے اور ظلم پر جب بولا جا رہا ہے تو بولنے والوں کو کوسا جا رہا ہے کہ کوئی بولا دوش ہے تو کیوں بولے بھائی کیا بولا جائے اگر شریعت مسجدوں میں نہیں بتائی جائے گی مسلمانوں کو نہیں سمجھائی جائے گی تو یہ مسلمان اپنے آتا کی شریعت کو کیسے اپنائے گا شریعت آتی ہے سب سے زیادہ برا مسلمان کو لگتا ہے سب سے زیادہ مسلمان کو برا لگتا ہے کہ ہمارے خلاف بول رہا ہے کوئی کسی کے خلاف نہیں ہے شریعت شریعت ہے شریعت کے خلاف جو بھی ہوگا اس کو اپنی زندگی کو پنپانے کے لیے اپنی ترقی کے لیے اپنی راحت کے لیے شریعت پر آنا پڑے گا گزشتہ ہم نے اس پر بتایا تھا روڈ کا مسئلہ میں نے بتایا تھا کہ روڈ پر جو ظلم ہو رہے ہیں ان ظلموں کو ختم کرنا پڑے گا یہ عام روڈ ہے طرح طرح کے میں ظلم لاؤں گا آپ کے سامنے میں نشان دہی کرتا جاؤں گا میرا کام کہنا ہے وہ میں علینا البلام فدکر فتح کر رستا مسئل مسئر ہمیں یہ نہیں کہا زبردستی ان کو نکالواؤ زبردستی ان پر نہیں نہیں ہم تو نصیحت کریں گے ہم بتائیں گے ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے جس کو ترقی کرنی ہے جس کو راحت لینی ہے جس کو سکون لینا ہے جس کو اللہ کو راضی کرنا ہے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر اور جامع کوثر پینا ہے وہ مانے گا جو اس سے دور رہے گا وہ جائے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہے ہم بتانے کے ذمہ دار ہیں پدکر پینکرا مومنین بتا بتانا مومنین کو فائدہ دیتا ہے بہت سارے عمل کرنے والے بن جاتے ہیں پہلے ہمارے اکابر اشاروں اشاروں میں باتیں کرتے تھے اور لوگ سمجھ جاتے تھے لیکن آج زمانہ ایسا آ رہا ہے کانوں میں ٹھوسا جا رہا ہے دماغوں میں ٹھوسا جا رہا ہے لیکن پھر بھی ماننے کی تیاریاں نہیں ہے اپنے آپ کو بدلنے کی تیاریاں نہیں ہے یہ روڈ کے مسئلے تمام پنجا سے پریشان ہے ٹریفک جام ہو رہی ہے لوگوں کے اوقات اور مال بگڑ رہے ہیں ایک ایک ٹریفک جام ہونے پر آدمی کا سو دو سو گرام کا پیٹرول ڈیزل جل رہا ہے وجہ کیا ہے ایک لاری والا چوکری پر کھڑا ہے اور اس کی وجہ سے ٹریفک جام ہے اس نے اس کو پرمیشن دی کہ تو چوکری پر لاری کھڑی کر انہوں نے تجھے اجازت نہیں ہے کہ تو چوکریوں پر بولن بازار کے روڑوں پر تو لاڑیاں جمائے اور آنے جانے والوں کو پریشان کرے تو اپنا خریدنے نکلا ہے پرسنل فائدے کے لیے تمام پرجا کو تو پریشان کر رہا ہے اپنی بائک کو اپنی گاڑی کو صحیح پارکنگ میں تاکہ آنے جانے والوں کو ڈسٹرب نہ ہو یہ اسلام ہے کسی کا دندا بند کرنا ہمیں مقصود نہیں ہے تو دندے کی جگہ خرید اور کر دندا مجھے اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور لاریاں کھڑی کرتے ہیں دیکھو کو ہزار آزار کی حالت دیکھو ہماری چوکریوں کی حالت دیکھو عورتوں اور میر کی حالت کیوں کیا ہوتی ہے کیوں کیوں ہوتی ہے کیا گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہے انہیں وجہ سے انہیں وجہ سے لاریاں آ رہے ہیں کھڑی کر دی جاتی ہے ادھر ادھر نہ دیکھ لے گا اور جب بولا جاتا ہے کوئی کہنے والا سمجھاتا ہے چل جائے اگر اور باپ لوگ کب جو تیرے باپ بات کا قبضہ تیرا باپ گنے گیا تھا اس کے لیے سو کر اور تو گنے میں تو چھوڑ اس کو یہ روڈ کی جگہ ہے اور بتانے کے باوجود اور جن لوگوں کو پتا ہے کہ روڈوں پر لاڑیاں کھڑی کرنا اور روڈ بلاک کرنا امت کو اور پرجا کو چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو ہندو ہو وہ سب کا ہے مسلمان معاف کر دے گا ہندو معاف نہیں کرے گا معاف کرانا پڑے گا اس کا حق ہے چاہے کسی پر بھی ظلم ہو رہا ہو جس کو معلوم ہے کہ ایسی جگہوں پر جو عام حقوق کی ہے جو روڈ جا کے استعمال کے لیے فکس ہے اسے متعین کر دیا گیا ہے کہ پرجا کا روڈ پرسنلی نہیں ہے کسی کا ذاتی خریدا ہوا نہیں ہے وہاں اگر لالیاں خریدی جا رہی ہے اور وہاں خریدار اور گراہک اور کسٹمر جا کر خریدتے ہیں تو جن کسٹمروں کو اور گراہکوں کو پتا ہے کہ ایسی جگہ پر آنے سے گاڑیوں والوں کو گزرنے والوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ بھی میں شریک ہوں گے جو خریدار ہیں وہ بھی سن لو سن لو بتائے گا نہیں میں بتاؤں ہماچت الگا اور اس طریقے کی سزا میرے اور آج کے آگا فخر دعالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ راستے سے تکلیف کو ہٹانا سب کا ہے سب کا ہاں یہ راستے میں جو جہاں کے بھی ہوں میں کسی کو ٹارگیٹ نہیں بناتا میرا کام کہنا ہے جہاں بھی دنیا کے اندر جہاں بھی روڈ بلاک ہو رہے ہیں یہ ہر ایک کا ذمہ ہے کہ اس کو کلیئر کیا جائے تاکہ آنے جانے والوں کو پریشانیاں رہ روڈ میں کسی طرح کا پرسنلی کام نہ کرے کتنے ایمرجنسی لوگ ہوتے ہیں جن کو آنا جانا ہے دکان والے اپنی دکان کو سنبھالے رکھے گھر والے اپنے گھر کے جگہ کو استعمال کرے اور روڈ پر مرغے کا پنجرا ہاں، بیٹھنے کا اوٹلا یہ سب ظلم ہے ظلم ہے مہینے میں دن میں سال میں ایک مرتبہ بیٹھے ہو گئے لیکن ظلم کا گنا چلتا ہی رہے گا چلتا ہی رہے گا یہ مزدوروں کے ہے اور یہ جس طرح سے بھی جس طرح میں سے روڈ کو بلاک کیا جائے گا اور روڈ کو جتنے بھی بلاک کرنے کی سورت ہے ان ساری سورتوں پر اگر پرجا کو پریشانی ہے تو بھی نہیں ہے تو بھی روڈ کو دمانا جائز نہیں ہے شرم اس کو اوپن اور کلیئر رکھنا چاہیے تاکہ جو بھی آدمی جہاں بھی جائے وہ جا سکے خصوصاً جنازے کے موقع پر قبرستان کی مسجد کے روڈ کو بھی بلاک کر دیا جاتا ہے یہ بھی جائز نہیں ہے تو تیرے بات کی ذمہ داری نبھانے آیا ہے تو عبادت تیری کرنے آیا ہے روڈ پر پریشان تیاریاں کیسے کھڑے کر کر روڈ کو بلاک کرنا تیرے لیے بھی جائز نہیں ہے عبادت کا سواب ملے گا ملے گا گنا کو لکھا جائے گا سن رہے لاری والے یہ سمجھے کہ ہماری لاڑیوں کو کہہ رہا ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے تو بھی تو پرسنلی اپنی گاڑی کو صحیح طریقے پر پارکنگ کر جس سے کسی بھی گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو اس کو جانتے ہوئے جو کسٹمر اگر رو پروں پر کھڑے رہنے والوں کو ہٹاتے نہیں ہے ہاں اس کو کہتے نہیں ہے یا ان سے خرید کے یہ ظلم میں مدد ہے ظلم میں مدد ہے اور قرآن کہتا ہے اولا تعاون لسم ولدوان ظلم و جاتی پر مدد نہ کرو تم خریدنے نہیں جاؤ گے اپنے آپ اٹھ جائیں گے تو اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اپنا وقت بچانے کے لیے دوسروں کو پریشانی میں ڈال رہا ہے یہ اسلام ہے یہ اسلام ہے یہ میرے گھر کی شریعت نہیں ہے یہ میں بنا کر نہیں لاتا ہوں یہ اور سب جانتے ہیں سب سمجھتے اور پھر بھی اونچا کرتے ہیں مجھے بعد ہمارے دوست مشفق اور ایسا دوست ہمیں کہتے ہیں کہ مفتی صاحب پلاسٹک کی رگیں ڈالنی پڑے گی لاکھ تم چل رہا ہو یہ کرنے والے نہیں ہیں وہ ہمارے بھائی ہم کو مشورہ میں نے کہا ہمارا کام کہتے کہتے مر جانا ہے کرنا نہ کرنا ان کا کام ہے مجھے بھگتنا نہیں ہے مجھے اپنی سیفٹی ہے کہ میں نے کہہ دیا تھا تو جہاں جہاں بھی میرے بھائی ایسے کرتوت ہو رہے ہم خود ہیں تو ہم خود بھی ہٹے روزی دینے والا اللہ ہے وہ کہیں بھی دے گا کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ بازار میں ہوگا تو ہی دے گا آج ایسی دکانیں بھی ہیں ایسے گھروں میں کپڑے بیچنے والے لوگ کہاں کہاں سے ان کے گھروں میں خریدنے آتے بازاروں میں دکانیں نہیں ہیں پھر بھی روزی دینے والا اللہ ہے لیکن تو گناہ کے ساتھ روزی کمائے گا گناہ ہوگا اس روزی کے اندر آئے گی اور لوگوں کو پریشان کرنے کا گناہ الگ ہوگا تو جو ہم میں ہے ہم خود ہٹے بزا نہ وہ ٹھیک جائے تو وہ تو اپنی آخرت بنا رہے تو اپنی جھنڈن بناتا ہے اس کو مبارک ہو تو جانتا ہے سمجھتا ہے تو ہٹ جا تیرے جگہ پر کوئی دوسرا قبضہ کر رہا وہ گنے گا تو تو ہٹ گیا ہم خود ہٹے اور ہمت سے ہٹے اللہ پر یقین کر کے ہٹے کہ میں ظلم کر رہا ہوں لوگوں کو پریشان کر رہا ہوں لوگ تکلیف میں آ رہے ہیں میں یہاں سے ہٹوں جن لوگوں نے اپنی دکانوں کے منہ کامن پلاٹوں کے اندر ہاں اور روڈ کے کامن پلاٹ کو اور روڈ کی خالی جگہوں میں جنہوں نے اپنے منہ نکالے ہیں بلائے کرم اپنے آخرت کو بنانے کے لیے اپنے منہ کو ذرا اندر لے لے تیری زمین کی تجھے قیمت ہے پرجا کی زمین کی قیمت نہیں ہے تجھے تیرے گھر کے آگے تیرے دکان کے آگے اگر دو ایس جاریاں رکھ لیں ہلو اچھا چھاتی پر وہ وزن میرے فٹافٹ اٹھاؤ اپنے زمین پر اپنی جگہ پر تو تیرے چھاتی پر بوجھ آ گیا اور پردہ کی چھاتی پر تو لاڑیاں کھڑی کرتا ہے گاڑیاں کھڑی کرتا ہے تو تجھے کوئی بوجھ نہیں ہوتا کہ پردہ کی چھاتیوں پر کتنا بوجھ آتا ہوگا تو سمجھنا پڑے گا میرے بھائی شریعت اپنانی پڑے گی بدلاؤ لانا پڑے گا زندگی برباد کرنے کے بجائے زندگی بدلاؤ پر لاؤ تھوڑا کڑوا گھونٹ ہے تھوڑی مشکلات ہے تھوڑے مجاہد ہے شیطان سے لڑنا ہے شیطان سمجھائے گا کہ مولوی صاحبوں کو تو عادت پڑی تیرا اتنا دھندا چلا جائے گا اتنی جمی ہوئی لاڑی بند ہو جائے گی کوئی نہیں وہ رسک دینے والا بیٹھا ہے جو تجھے چوکری پر دے رہا ہے جو تجھے کوئن بازار میں دے رہا ہے وہ تجھے تیرے گھر بھی دے گا بہت سارے ایسے ہیں ہمارے بھائی گھروں میں شنگوڑے بناتے ہیں بیچتے ہیں لوگ جاتے ہیں ملتے نہیں آڈر دینے پڑتے ہیں اللہ وہ دیکھ رہا ہے میرا بندہ اپنی فیمس جگہ کو اپنی جمی ہوئی جگہ کو کیوں چھوڑ رہا ہے وہ جان رہا ہے اور اس پر کہ میرا بندہ میری شریعت کو بچانے کے لیے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے میرا بندہ اپنی اس جگہ کو جو ظلم تھا گنا تھا اس سے ہٹ رہا ہے تو اللہ اور مدد کرے گا اللہ اور مدد کرے گا جہاں جہاں اپنے علاقوں میں اپنے گھروں کے آگے بھی گاڑیاں ایسی پارک کرے جس سے کسی کو پریشانی نہ ہو ہاں۔ پھر جب گاڑی والا ظلم تو کرتا ہے لیکن جو بیچارہ پھنستا ہے اس کو ایمرجنسی جلدی ہوتی ہے وہ ہارن بجائے رو چپ مار کلک کتاور سے تو بھائی پہلے سے صحیح رکھ دینا اس کے بیچارے کا کتنا وقت جا رہا ہے تمہیں کہاں ہوتا ہے کہاں جانا ہے کتنی جلدی میں نکلا ہے کیا کام ہے وقت ٹائم کام ہو اور وہ ٹائم چلا جائے تو اس کا کتنا نقصان ہوگا تو تھوڑی گا تو اگر وہ ہارن بجاتا ہے تو پھر اوپر سے سینا چوری اور دادا گیری یہ دادا گیریاں نکال دو ورنہ دادیا بنا دی جاؤ گے نا یاد رکھو یہ سارے جو ہے نا حالات اسی لیے ہے ہاں ورنہ مسلمان ایک مسلمان ایمان والا ایک ایک ایک گنے گا اللہ کے سامنے نبی کا غلام بن کر اللہ کا بندہ بن کر ہاتھ اٹھا لے اللہ نے پھر و نمرود کو ہلاک کر دیا ایسے تو کیا ان کے سامنے لیکن میرے دوستوں اتنی بدوائیں اتنی بدوائیں سی ایم سے پی ایم بن گئے واہ واہ مسلمان سمجھ سمجھ تیرا خدا تجھے کیا سکھانا چاہ رہا ہے کہ تیری بدوا سے یہ ترقی کر رہا ہے تیرے اندر کوئی فالٹ ہے تو اپنے فالٹ کو سدھار پھر تجھے بدوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے خود بہت ماحول سدھر جائے گا خود بہت لوگ سدھر جائیں گے خود بہت سارے حالات تیرے موافق ہو جائیں گے جگہ جگہ چکرے کی حالت دیکھو میں تو جاتا نہیں ہوں میں تو بیس سال ہو گئے تقریباً میں نے نہ چوکری دیکھے نہ کچھ دیکھا لیکن حالات جو پریشانیاں آ رہی ہے اور لوگ جو تکالیف یہاں آ کر سناتے ہیں دل کھولتا ہے کہ مسلمان کے اگر یہی آلات اور یہی اخلاق ہوں گے تو اللہ کی مدد کہاں اترے گی گاڑیوں پر اترے گی اوڑوں پر اترے گی کہاں اترے گی تیرا دل کا مسلمان بنا تو نام کا مسلمان ہے دل کو مسلمان بنا اخلاق کا مسلمان بن تیرے کردار کو مسلمان بنا تجھے دیکھ کر لوگ ایمان لائے تجھے دیکھ کر لوگ چوبے نہیں تجھے دیکھ کر لوگ تجھے چوئے ایسے اخلاق پیدا کر ہمارے قابل کو گیروں نے چوما ہے گیروں نے اور آج بھی مر گئے سنت کے مطابق زندگیاں گزار کر مر گئے ان کے مزاروں پر لاکھوں کی کروڑوں کی بھیڑ ہوتی اور زیادہ تر گیر ہوتے ہیں اجمیر دیکھو نظام الاولیاء نظام الدین دیکھو کیا ہے ان اکادر نے اپنی زندگیوں کو سنت کے مطابق یہ ان کا کام نہیں ہے یہ خود پھٹے کے رہے لیکن دیکھو میرے دوستوں مر گئے دفن ہو گئے لیکن سنت کے مطابق کی زندگی امت کے سامنے گزار کر گئے آج ان کو گیر چوم رہے گئے ان کی قبروں کی ہیروں کو چوم رہے ہیں اور آج ہمارے اخلاق ہمارے کرتوت اور ہمارے کردار ایسے ہیں کہ آج ہمیں چھوا جا رہا ہے ہمارا نام آتا ہے لوگ چوکتے ہیں دیکھنا تو بہت دور کی بات مسلمان کا مین آتا ہے آج چکا جا رہا ہے لانتیں کی جا رہی ہے کیا ہمارے میں کمی ہے کہاں ہم بھٹک گئے کیا ہم نے کھو دیا ہے کون سا نقصان بول دیا ہے کس طریقے کو چھوڑا ہے کس کو ناراض کیا ہے کس کے ساتھ ہم نے دشمنی لی ہے میرے دوست اس کو سوچو اس کو تھنکنگ کرنے کی ضرورت ہے اس پر سوچنے کی ضرورت ہے اس پر آنے کی ضرورت ہے اور دوا جب سامنے آ جائے اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر یہ بیماریاں ہیں اور بیماریاں بس یہی ہے کہ ہم نے سب کو ناراض کرنے کے لیے دو کو ناراض کر دیا ہے سب کو راضی کرنے کے لیے دو کو ناراض کر دیا ہے اللہ کہتا ہے دو کے ذریعے میں تم کو سمجھا رہا ہوں یہ دو پورے کو پریشان کر لے سمجھ جاؤ کسی دو کو تم نے چھوڑا ہے حقیقی دو کو چھوڑ لو گے تو یہ مجازی اور ڈپلیکیٹ دو تمہیں کچھ بھی نہیں کریں گے دو سے سمجھ جاؤ کہ کسی دو سے تم نے دشمنیاں کی ہے تو دو تم سے دشمنیاں کر رہے ان دو کو اپنا لو ایک اللہ ہے اور ایک اس کا رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مسلمانوں کو اور پوری انسانیت کو اس طریقے پر اپنی زندگی کو بدلنا پڑے گا آج کا مسلمان اور آج کا انسان یہ پیٹرن کر کے طے کر کے نکی کر کے بیٹھا ہے کہ میں زندگی برباد کر دوں گا بدلوں گا نہیں زندگیوں سے سن رہے ہیں زندگیوں سے میرے بھائیوں ارادہ کرو ارادے کرو اللہ کو راضی کریں گے کیا عزتیں ہیں کیا عزتیں ہیں میرے مسلمان بھائی سوچ تیرے نبی کے لباس میں کیا عزتیں ہیں امریکہ کا پریسیڈنٹ آتا ہے پی ایم کا لباس دیکھ لے لباس دیکھ لے لباس دیکھ لے ایک کرتو سے ایک طاقت سے ایک دماغ کے اوچے سے ملنے جا رہا ہے اس کا دماغ اس کا لباس دیکھ لے کس لباس میں وہ اس سے ملاقات کر رہا ہے کس لباس سے وہ اسے مانتا کر رہا ہے اس کا لباس دیکھ کر مسلمان سمجھ جا کہ دنیا کے کسی سے بڑے سے بڑے کو اگر تجھے ملاقات کرنی ہے تیرے باڈی پر تیرے جسم پر لباس جچے گا دماغ سجے گا دماغ اور تیرے بوڑی سجے گی مست لگے گی تو ایک ہی لباس ہے وہ جو فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے کرتا اور پجامہ کرتا اور پجامہ دیکھ لو دیکھ لو سارے اس کے فوٹوز اور تصویریں دیکھ لو ان لباس میں ہے دونوں دونوں کا دیکھ لو پجامہ اور یہ مسلمان ترقی کے لیے جینس پہنتا ہے ترقی کے لیے ٹی شرٹ پہنتا ہے ترقی کے لیے طرح طرح کے بال کٹاتا ہے دیکھ اس کی زندگی سے سبق سی یہ لباس تجھے دے کر گئے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تجھے عزتیں لینی ہو یہ لباس میں تم ملاقات کرو تیری عزتیں ہوں گی اس کے پاس بھی لباس ہے طرح طرح کے فیشنیبل لباس ہے پہن سکتا ہے لیکن کیا چوائس کیا کہ اس لباس کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت تھی وہ دنیا پر حکومت کر کے گئے اس لباس میں میری بھی عزت ہوئی اس کی عزتیں ہوتی ہے کام تو دیکھو اسے میرے پاس پرشن لیا میں تجھے سمجھاؤں گا اور اپنی گاؤں میری بھی زندگی ملاؤں گا تیرے بھی زندگی ملاؤں گا اس کی بھی زندگی ملاؤں گا ہم دونوں وہاں سیکھے ہوں گے یہ سنت سے زیادہ ٹکرا ہے اس کے امار اس کے اخلاق سننے سے زیادہ ٹچنگ کر رہے ہوں گے اور ہمیں تو بھی نہیں لگتی ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو میرے دوستوں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں میرے دوستوں عزت کے لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے عزت کے لباس پہنو جیس کو چھوڑو یہ خطرے کچھ کام لگنے والے نہیں ہے ٹی شرٹ کو چھوڑو یہ کچھ کام کرنے والے نہیں ہے تمہارے پیسے بگاڑیں گے تمہیں ذمتیں دیں گے تمہاری نمازیں بگاڑیں گے تمہارے اسکولیں صحیح نہیں ہوں گے عزت پہنیے کرتا پجامے میں آ جا جہاں جائے گا آؤ جناب آؤ حضرت آؤ بھائی اسی سے تجھے پکارا جائے گا اللہ صحیح سمجھ عطا فرما میرے دوستوں جنا سمجھ پیدا کرو سمجھ پیدا کرو سمجھ مانگنے کی ضرورت ہے اللہ فیمن حد اللہ سمجھداروں میں ہمیں بھی شامل فرما وا کر دام